محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اللہ کے قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے میں نے کہا آپ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم اٹھاتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکتیس